ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا کون एराज کر سکتا ہے اور ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے اس آیت میں اہل کتاب اور مشرقین عرب کی تردید ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین اسلام اور عقید توحید میں محصور ہو گئی اپنی اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کا برملہ اعلان کیا اس کے ساتھ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہ بنایا اور پوری قوم کی مخالفت مول لی حتیٰ کہ اپنے باپ سے برات کا اعلان کیا اور اس عقیدے کی خاطر بے دھڑک آگ میں کود گئے یہی ہے ملت ابراہیمی اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب کو کی اور اسی ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور کفار سب کو خطاب کر کے کہا کہ اس سے بڑھ کر اپنے حق میں ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جو اس ملت ابراہیمی کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہی ابراہیم جسے اللہ نے بچپن سے دعوت توحید کے لیے چن لیا تھا یہاں تک کہ اپنا خلیل بنا لیا اور آخرت میں وہ ان نیک بخت روحوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا